درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے للہ و الیہ راجعون ہم بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد گا قریب رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بالله بالله الذين يؤمنون وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله بعد آج اپنے قرآن کا آغاز کر رہے ہیں

اس میں ایک تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی صفات تعالیٰ نے بیان فرمائی اور دوسرے بھی حقوق بیان آر آپ کو سکھا بیان فرمائی ان میں سے ایک بھی دقت کرنے لگی کہ آدمی خوبی ہے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے دوسری صفت یہ بیان کروائی کہ آپ کے بارے میں سابقہ کتابوں میں متعدد بشارات اور پیشی گولیاں چلی تیسری صفت یہ بیان کروائی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں چوتھی صفت یہ کہ آپ برائی سے روکتے ہیں پانچویں صفت یہ آپ چیزوں کو بارا جانا اور جو پہلے مذاہب کی تحریفات کی طرح سے انسان پر تھے اور آگے اتارا کیا انسان شریروں سے یہ سب سے باراتر آیا ہے خوب یا کروایا ہے تو یہ آپ دوسرا حق یہ آپ تعلیم کی جائے تیسرا حق یہ کہ آپ کی مسرت کی جائے آپ کی مدد کی جائے اور چوتھا حق یہ کہ اس نور کی کب جائے جو ضرور لے کر آپ آئے تو یہ سات صفات بیان کریں اور اس کے کے بعد چار اللہ اللہ نے حضور اکرم صلی علیہ وسلم بیان فرمائے آج میں ہم پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے پیغمبر آپ فرما پر الناس اے انسانوں رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے انبیاء کسی مخصوص قوم یا مخصوص علاقے کے الگ اگر رضا نام بدلنی تیاری کے بھی کے لیے

صالح علیہ علیہ السلام السلام قوم قوم سمود کے کے لیے لیے آئے آئے اور حضرت شعیب مدین سارے انسانوں کے لیے اور سارے کے لیے یہ انبیاء نہیں آئے مگر حضرت خاصم نبی رحمت للعالمین سید المرسلین محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سانے تھے سارے لیے سارے مکانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے بربر کا درش کیا ہے یہ جو کتاب ہے یا ہے اجمہ بھی ہے کہ بھی ہے شمال میں رہنے والا دل ہے جنوب میں رہنے والا بھی ہے پہلی ستگی کی سے بھی ہے آج ستھی کی کتارات سے بھی ہے اور دنیا میں پیدا ہونے والے ہر ہر کسی کی کتاب ہے خواب مدد ہو یا شہر متمدن ہو یا ججاجاری اور غیر متمدن ہر ایک کسی تالاب ہے کہ اے اے لوگ انسانوں میں تم سب کے لیے رسول رسول بن کر آیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اوتی خمسا لم احد من مجھے اللہ نے پانچ پانچ صفات خصوصیات عطا فرمائی ہیں

اپنی خصوصیات خصوصیات کو کو بیان فرمایا فرمایا فرمایا جیسے کہ کہ کہ کسی رسمی میں آپ نے نے یہ کون کی عطا عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے اور نبی خصوصیت الشہر الشہر مجھے ایک مہینے کی مسافت تک

جو حضور کے سچے غلام تھے ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں یعنی یہ صفت حاصل تھی مہینے کی پر پر ہوتے تھے ہوتا تھا کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام غلام اور حقیقت یہ ہے کہ کہ آج کافر بھی اس بات سے ہے یہ مسلمان مسلمان بارہ بنایا ہے یہ محمد کا والا محمدی کا بنایا ہے اس بارات ہے بہت لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آیا یہ حقیقت نہیں ہے نہ مسلمانوں کی مرحوم ہیں نہ مسلمانوں کے ملکوں سے نہ ان کے شہروں سے نہ ان کی زمینوں سے نہ ان کے شا سے نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ان ان ان ان ان ان ان ان کے کے کے کے کے سے سے سے سے سے سے سے شہزادوں بادشاہوں وزیر اعظموں کی کی پولیس فوج نہال وہ خوف پسند ہے اس بارہ میں کہ مسلمان مسلمان بنا یہ حقیقی اور سچا مسلمان بنا ان کو بابا ہے کہ اگر مسلمان بن گیا اور تحریر تحریر نے اپنا لی تو یہ دوسری کو کھا جائے بہت کے میں روڑے اٹکا دے رہے ہیں

عیسائی اپنے کےداب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہندو اپنے دوسرے کے علاوہ کسی کی عبادت کسی جگہ کی عبادت نہیں کر سکتے یہودی اپنی عبادت اپنی کے علاوہ کسی جگہ کی عبادت نہیں کر سکتے لیکن مسلمان ہر جگہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے حکم یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے چاہے شہر ہو یا جنگل ہو ہو ہو ہو اور اور یا یا زمین فضا تم اللہ کے سر دو تم جہاں اللہ کے سر جھکاؤ گے اللہ کا کہنا سجے بتاؤ وہی سے جہاں وقت آ جائے بھی کی کی اور خاص طور پر سعودیہ کے یہ بات بہت پسند آئی نماز ہر بڑپڑے والا نے دوسری بارا کہ ہمارا کہ مانا پڑھ وہ جمالات سادار مالوا ہوں گے تو ہوئے اور

اللہ یہ ہے کہ ہم اگر مغرب شاہ مگر یہ اکیلے بھی پڑھیں تو کے لیے بلند بڑھ رہی ہیں تو منالات بھی بلند نمباد میں نماز خود تکلیف یہی ہے اور خود ہی بلند تمام سے راجاد کر دی اب دوسرا آ گیا اب اس نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے ہاتھ لگایا کوشش کیا تھوڑا سا وہ آگے ہو گیا ایک اور آگے اور یہ دونوں پیچھے چھڑ کر کے ساتھ کو چیچے اور یاد آتے ہیں کہ شیشے کے دیکھ تھی تھوڑا سا سوچا چلی گئی نواب آدمی ہر سب میں آگے بھی چلا رہا ہے پیچھے چلا رہا ہے

جب جب تک تک ہونے ہونے کا کا یقین یقین نہ نہ ہو ہو جگہ جب جب پانچ یہ مسئلہ یاد ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ دس قرآن کام آپ کے ساتھیوں میں ایک شخص کو کو جس کے بارے میں سمجھا ہے ہے کہ حوض حوض کا مالک اس پکار کر کہنے لگے ارے والے بتاؤ تو یہاں رات کہیں کتے وغیرہ کے آ چپ ہے

اور وضو کے میں سوچنے کے جب تک یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تو ہم اپنے ہی نہ ہوئی بعض لوگ کترا کا ڈر کیا ہوا ہو بھی بار بارالی ہو رہا ہے ضروری آیا شاید شارہ کا شارہ کا ککرا لا لیکن اللہ اتنا سخت کو دے کہ ہم پاک ہونے کے لیے کتنی طاقت لگا رہے ہیں اور اللہ پھر بھی پکڑ رہے ہیں اتنا پاک میرا دل اتنا سخت نہیں ہے ہمارا دل اتنا سخت نہیں ہے تو ہم نے جب اپنا طاقت کے مقابلہ میں بار بار ہیں ہو جائے بس اب اگر کبھی فرض کچھ ہو بھی گیا تو آگے وہ رحمان اور رحیم اور کریم کا ہے ورنہ نہ نہ عبادت عبادت کا کا کا حق حق حق حق حق ادا ادا ادا ادا کر کر کر سکتا ہے ہے ہے ہے اگر کی بات بات تو تو وہ تجھے بھی بھی بھی یہ یہ ضروری کیا استطاعت کہ کوئی میں میں ساری جب تک دوسرا بھائی زمین پاک کرنے والی ہے اگر پانی ہو تو کر لو پانی والا یہ کیا جا رہا اگر آخر کتنے سے زیادہ نہیں دکھا رہا مطلب ہے مجھے تیرا بڑی میں ملتا ہے تیرا بڑی میں ملتا ہے

کو کو مارنے والی ہے یہ مار واللہ اللہ نے حکم دیا اللہ اللہ نے نے نہیں نہیں دی دی کر کر بس نماز پڑھ ہو جائے گی تیسری خصوصیت اچھا یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور باغ بنایا گیا فایما رجل من امتی ادرک الصلاۃ فلیصلی میرے جس امت کو جہاں بھی نماز کا وقت آئے اسی نماز میں تیری خصوصیت فرمایا میں کہ وہ ہی لیا لیا الوداع بلا بلا بحالی احسن قطبی

نبی اور کہ اللہ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن اے محمد میری شفاعت کو قبول ہاں، آپ جانتے ہوں گے جو کے بعد پڑھتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جو قضا کے بعد اس دعا پڑھنے کے پہلے تمام کرتے رہے کیا ہم کسی سے اپنے خود کی شفاعت نہ کرتے کیونکہ ہم دعا میں لگت مانتے ہیں حضور کے لیے مقام محمود وبحق مقام محمود اللہ نے خود وعدہ کر دیا اصلا ان یبحق کر ربک مقام محمود اے نبی امید ہے اللہ آپ کو محمود پر کرے گا اللہ دروازہ جب جب تم دعا کرو گے تو تمہارا کام بنے گا تمہارا نہیں میرا نہیں مقام محمود

کہ جو آئی پڑھ رہے ہیں اس نے ٹی میں تم سب کے لیے اللہ کا اور وہ مشہور آئے آئے سور الانبیاء کے بھی الا اے نبی ہم تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر میں ہوں رب العالمین اور آپ ہیں سنتر پایا بندی رجوع ولا ثم لا به الا النار کی قسم جس میں میں میں میں بھی جان ہے ان ان انسانوں سے سے امتوں جو شخص میرے بارے سن لے گا خواب وہ روپی ہو یا عیسائی ہو لیکن سننے کے باوجود وہ وہ ایمان نہ لایا تو فرمایا کہ دوزخ میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہر انسان پر واجب ہے آج ہمارے پاس ماڈرن مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی، جو جہاں ہے صحیح ہے یہودیت میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے عیسائیت میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہندو میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تو بھائی یہ سوچ آپ کی حدیث سے اس سوچ کا ہر کسی نہیں قرآن اور ایمان لانا ضروری ہے تو بھائی اور بہنوں ایمان کو کم اہمیت والی ایمان لائے لائے تو تو بھی بھی ٹھیک ٹھیک ہے نہ ہے نہیں آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پر پر پر ایمان ایمان اور کے نبی لانا یہ ہر انسان شاہ رحمت رحمت علیہ علیہ نے فرمایا کہ اکرم صلی وسلم کی دو حیثیتیں آپ قومی نبی تھے اور بین الاقوامی نبی دونوں ہیں قومی نبی اور ہم نے جس جس جس رسول رسول کو کو بھیجا قوم قوم کی کی کی طرف تو تو تو وہ وہ زبان زبان بولتا تھا اس آپ آپ سب سے پہلے خطاب کیا عرب زبان عربی اس حیثیت سے آپ قومی نبی نبی عربی لے لے لے لے لے کر کر کر کر کر آپ جو جو جو جو آئے آئے آئے آئے آئے دستور پروگرام قرآن وہ صرف عربوں کے کو بل بلکہ سارے خبر آپ تو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے

پرندوں درندوں کو بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی مچھلیوں مگر مچھوں کو کو کو کو کو کو کو درختوں پودوں پودوں پھولوں پھلوں ہر چیز زندگی زندگی اور دیتے ہیں ہے تو چتر کے جب دل کے ہاتھ آئی دہ رہے ہیں سب کے لیے تو اب اب اب ہارا تو خاص اور اور پہلی سارا ہو

آپ شان ہے اور آپ کی کی نبوت صداقت ایک اللہ اکبر نبی نبی امی امی امی ایمان اور کروڑوں پڑے لکھے کروڑوں بڑے بڑے اب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام بلا طور پر آیا لا رہے تھے کتنے کتنے کتنے سے کتنے ہے کتنے شاعر کتنے وغیرہ کتنے سے زیادہ گزرے جو کو بی کے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہے

امام اللہ علیہ کے کتابوں کو دیکھا تو قبول کر اللہ اکبر کہنے لگا محمد کے علم کا کیا محمد کے لمجہ میں تو جو بڑے محمد کے کے علم کیا نبی فرمایا ایمان لے آؤ اللہ پر پر اور اس کے رسول جو کہ نبی نبی امی امی ہے وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر اللہ کا کلمات کیا ہے یہ جو تقریب لگائے جو اللہ کی دور پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی حکمت پر اللہ کی علم پر اللہ کی فاض پر دلالت کرتے ہیں یہ بھی کلمہ یہ بھی کلمہ